مینڈک شہزادہ بہت وقت پہلے کی بات ہے جب خواہشات سچ ہو جایا کرتی تھی ایک بادشاہ اپنی خوبصورت بیٹی کے ساتھ رہتا تھا وہ اتنی خوبصورت اور پیاری تھی کہ بادشاہ نے ہمیشہ اسے ہر چیز لا کر دی جو بھی اس کی تمنا تھی ابو میں پرانے کھلونے سے کھیلتے ہوئے گئی ہوں مجھے کھیلنے کے لیے کچھ نیا چاہیے او میری پیاری تم انمول ہو اس لیے میں تمہیں سب سے قیمتی تحفہ دوں گا جو میرے دادا نے مجھے میرے بچپن میں دیا تھا بادشاہ نے اپنی سونے کی تجوری کھولی اور ایک چمکتا ہوا سنہری گیند نکالا واو لو لو یہ گیند یہ آسمان کے نیچے سورج کی طرح چمکے گا لیکن یہ بہت قیمتی ہے اسے کبھی مت کھونا شکریہ ابو آپ دنیا کے سب سے بہترین ابو ہیں شہزادی نے باغ میں گیند سے کھیلنا شروع کیا جب گیند گھومتا ہوا گیا تو اس کے پیچھے ہر طرف بھاگی اچانک وہاں ایک بدا مینڈک آ گیا کندھے میں نے تمہیں جھاڑیوں سے دیکھا ہے میں تمہاری خوبصورتی دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں اور اب کیا تم میری دوست بن کر مجھ سے کھیلو گی تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو میں تم جیسے بدصورت مینڈک کے ساتھ نہیں کھیل سکتی میں دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں میں بھلا تم جیسے گندی چیز سے کیوں کھیلوں گی میں کود سکتا ہوں رب رب میں میں اچھل سکتا سکتا ہوں ہوں تیر اور تمہاری گیند پکڑ سکتا ہوں میں کھیلنے کے لیے بہترین ہوں اور اب میں گندے مینڈک کو چھونے کے بجائے کیلا کھیل لوں گی متنفر ہو کر شہزادی واپس محل گئی مینڈک سے جان چھڑانے کے لیے اگلے دن وہ گیند سے کھیلنے آئی اس نے ایک اکیلا مقام ڈھونڈا کنویں کے پاس ایک پرانے لائم کے درخت کے نیچے کتنی پرسکون جگہ ہے یہ وہ غزب ناک مینڈک مجھے یہاں نہیں ڈھونڈ سکتا اس نے گیند سے کھیلنا شروع کیا اس نے اوپر اچھالا اور پھر سے پکڑ لیا ایسا کرتے ہوئے گیند سورج کی روشنی میں اتنا چمکا کہ اس کی آنکھیں چندیا گئی بجائے اس کے کہ وہ خادمہ کے ہاتھوں میں گرتا وہ کنویں کنارے زمین پر لگا اور پھر کنویں میں جا گرا او نہیں میرا سنہری گیند اوہ میرے خدا یہ تو اتنا گہرا کنواں ہے میں اس کنویں میں اپنی گیند نہیں دیکھ سکتی وہ روتی اور روتی گئی جیسے اسے کبھی نہیں آرام مل سکتا اس کے رونے کے دوران اسے ایک آواز سنائی دی آپ آپ کو کیا دکھ پہنچا بادشاہ کی بیٹی کے آنسو تو پتھر جیسا دل اس نے دیکھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اوہ کیا یہ تم ہو بدسورت مینڈک میں تو اس لیے رو رہی ہوں کیونکہ میرا سنہری گیند کنویں میں گر چکا ہے برا مت مانیے گا آپ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں لیکن آپ مجھے کیا دیں گی اگر میں آپ کی گیند واپس لا دوں جو تمہیں پسند ہو پیارے مینڈک میرے میرے کپڑے موتی جواہرات یا چاہے میرے سونے کا تاج جو میں نے پہنا ہوا ہے آپ کے کپڑے آپ کے موتی اور آپ کے جواہرات اور یہ سنہری تاج میرے لیے نہیں لیکن اگر آپ مجھ سے دوستی کر لیں اور مجھے اپنا ساتھی بنا کر میرے ساتھ کھیلیں اور مجھے میز پر بیٹھنے ہاں؟ دیں اور پلیٹ میں سے کھانے دیں اور اپنے کپ میں سے پینے دیں اور اپنے بستر میں سلائیں اگر آپ مجھ سے یہ سب وعدہ کرتی ہیں تو پھر میں پانی میں غوطہ لگاؤں گا اور آپ کی سنہری گیند واپس لے آؤں گا شہزادی مینڈک کی لمبی خواہشات کی فرض سن کر اکتا گئی لیکن اپنا سنہری گیند واپس لینے کے لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مینڈک کے ساتھ صبر سے کام لے گی او ہاں میں وعدہ کرتی ہوں جو بھی تم چاہو گے مگر صرف تب جب تم میری گیند واپس لا دو گے جو ہی مینڈک نے اس کا وعدہ سنا وہ آنکھ اور جل ہو کر گیا کچھ دیر بعد وہ اوپر سطح پر آیا اپنے منہ میں گیند لیے اس نے گانس پر اسے پھینکا شہزادی اپنی پیاری کھیلنے کی چیز پھر سے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اس نے اسے اٹھایا اور بھاگ گئی روکو روکو مجھے بھی لے چلو میں تمہاری جتنا تیز نہیں بھاگ سکتا مگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا اگلے دن جب شہزادی بادشاہ کے ساتھ کھانے کے میز پر بیٹھی ہوئی اپنی سونے کی تھالی میں کھا رہی تھی دروازے پر دستک ہوئی او شہزادی مجھے اندر آنے دو شہزادی اٹھی اور بھاگی یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے پھر جب اس نے دروازہ کھولا ایک چھوٹا مینڈک باہر بیٹھا تھا تم گندی مخلوق تم نے میرے دروازے پر آنے کی جرت کیسی کی اس نے دروازہ جلدی میں بند کیا اور واپس اپنی کرسی پر چلی گئی بہت بے آرام تھی بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا ہے میری بچی تم کس چیز سے ڈر رہی ہو کیا باہر دروازے پر کوئی جن کھڑا ہے جو تمہیں لے جائے گا او نہیں ابو وہاں ایک ہولناک مینڈک ہے اور وہ مینڈک کیا چاہتا ہے او ابو میں کل جب کنویں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی سنہری گیند سے کھیل رہی تھی وہ پانی میں گر گئی اور مینڈک آیا اس نے مجھے وہ دلوا دی اس شرط پہ کہ میں اپنا ساتھی بنا لوں گی اور میں نے اس سے وعدہ کیا مگر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ پانی چھوڑ کر میرے پیچھے پیچھے آئے گا مگر اب تو وہ دروازے کے باہر ہے اور اندر آنا چاہتا ہے بادشاہ کی بیٹی میرے لیے دروازہ کھولو تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا تم نے ایک دفعہ وعدہ کیا تو تمہیں پھر اس کی پاسداری کرنی چاہیے دروازہ کھولو اور مینڈک کو اندر آنے دو تو وہ گئی اور دروازہ کھولا اور مینڈک اچھل کر اندر آ گیا اس کی ایڑیوں کا پیچھا کرتے ہوئے آیا جب تک وہ اپنی کرسی پر پہنچ گئی شکریہ شہزادی مجھے اوپر اٹھاؤ اور اپنے ساتھ بٹھاؤ شہزادی نے اسے غصے سے دیکھا لیکن اپنے والی کا سخت چہرہ دیکھ کر اس نے اسے اٹھا لیا اب ہم ایک ساتھ کھا سکتے ہیں شہزادی نے کھانا نہ چاہتے ہوئے کھایا اور مینڈک نے دل بھر کر کھایا مجھے اور سوپ دو مہربانی کر کے یہ بہت مزیدار ہے میرے پیٹ میں یہ پہلے نہیں کیا تھا رابرٹ مینڈک نے پھر سے سوپ کا پیالہ خالی کر دیا مگر شہزادی کے گلے میں جیسے نوالا پھنسا گیا تھا بہت شکریہ شہزادی میں نے اب بہت کھا لیا میں تھک چکا ہوں اب تو مجھے اپنے کمرے میں لے چلو اور اپنا ریشمی بستر تیار کرو اور پھر ہم سوتے ہیں بہت ہو چکا تم ابھی کے ابھی محل چھوڑ کر چلے جاؤ بدصورت میری پیاری بچی یہ الفاظ ایک بادشاہ کی بیٹی کو زیب نہیں دیتے تم نے مینڈک سے وعدہ کیا تھا اب تمہیں اس کی پاس کرنی ہوگی اور بادشاہ اگر کسی سے ایک دفعہ وعدہ کرتے ہیں تو پھر اسے بدلتے نہیں یہ ہماری پرانی روایت ہے جسے ہمیں پورا کرنا ہوگا اس نے مینڈک کو اپنی انگلی اور انگوٹھے سے اٹھایا اسے سیڑھیوں سے اوپر لے گئی اور ایک کونے میں رکھ دیا بہتر ہے کہ تم ساری رات یہیں پر رہو ورنہ میں تمہیں کل اندھیرے جنگل میں پھینک دوں گی میں تھک چکا ہوں مجھے تمہاری طرح آرام دینی چاہیے مجھے اوپر اٹھاؤ ورنہ میں بادشاہ کو بتا دوں گا تو مہذب ناک مینڈک اس نے اسے اٹھایا اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ دیوار کے ساتھ پٹک دیا مگر جو ہی وہ گرا وہ مر گیا ہاں جاگو پگلے مینڈر یہ ڈراما بھی بند کرو شہزادی نے اسے انگلی چبوئی وہ ایسے مرا تھا جیسے پتھر <laughs> کیا یہ واقعی مر چکا ہے اوہ میرے خدا یہ میں نے کیا کر ڈالا مہربانی کر کے جاگ جاؤ مینڈک میں اپنی بدتمیزی پر بہت شرمندہ ہوں اس نے اسے اپنے ہاتھ پر اٹھایا اور روتی رہی اور اس نے نرمی سے مینڈک کو چوما عجب بات ہوئی مینڈک نے اپنی آنکھ کھولی اور سیدھا فرش پر چھلانگ لگائی ہاں وہ مینڈک سے ایک خوبصورت شہزادہ بن گیا جس کی خوبصورت آنکھیں تھی او میرے تم کون ہو چھوٹا مینڈک کہاں ہے گھبراؤ مت میں وہی مینڈک ہوں اور اب شہزادہ بن چکا ہوں میں تمہیں پوری کہانی سناؤں گا جب میں انسان تھا تو میں بہت تیز اور زدی تھا ایک دفعہ میں جنگل میں جانوروں کا شکار کر رہا تھا کہ اچانک ہی جنگل کی پری میرے راستے میں ظاہر ہوئی تم بے رحم انسان یہ جانور تمہارے کھیلنے کے کھلونے نہیں یہ تمہاری طرح جاندار ہیں خدا نے یہ حیران کن قدرت تخلیق کی اور تم اس کو تباہ کر رہے ہو کیا اس نے کبھی تمہیں تکلیف پہنچائی ہے تمہاری ضرورت کیسے ہوئی کہ تم مجھ سے اس طرح سے بات کر سکو کیا تم جانتی نہیں کہ میں کون ہوں میں اس سلطنت کا شہزادہ ہوں اور یہ جنگل یہ درخت یہ جانور اور اس زمین پر جو کچھ ہے وہ میری ملکیت ہے جاہل شہزادے قدرت خدا کی ہوتی ہے اس کائنات کا خالق اللہ ہے تم نہیں تمہارے پاس کوئی حق نہیں کہ تم معصوم جانوروں کو مارو بہت ہو چکا عورت دور ہٹو اچانک جنگل کی پری ایک بڑی اور لمبی عورت بن گئی شہزادہ اسے دیکھ کر ڈر گیا تم انسان میں دیتی ہوں کہ تم چھوٹے سے مینڈک بن جاؤ اب اس جنگل کے سام تمہیں اپنا شکار کر کے کھائیں گے جس طرح تم اسے کھانے کے لیے شکار کر رہے تھے فوری طور پر شہزادہ مینڈک میں تبدیل ہو گیا کہ تم نے مجھ پر کیا کر دیا میں بھیک مانگتا ہوں جنگل کی پری مجھے معاف کر دو میں وعدہ کرتا ہوں قدرت ماں کو آئندہ نقصان نہیں پہنچاؤں گا ہر ایک سے رحم کروں گا وعدہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دو میرا خیال ہے تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے مگر تمہاری ضد کی سزا ملنی چاہیے میں تمہیں ایک جادوئی توڑ دیتی ہوں جی مہربانی کیجیے بڑی بھی میں اپنے آپ کو ثابت کر دکھاؤں گا تمہیں ایک شہزادی ڈھونڈنی ہوگی جو بیچاری مخلوقات کی عزت نہ کرتی ہو اور پھر تم اسے اپنے پر پر پر رحم دل ہونے قائل کرو جب تم ایک انسان کی فطرت بدلنے کامیاب ہو جاؤ گے تم واپس شہزادے بن سکتے ہو شہزادی کو بے رحم ہونے پر بہت شرمندگی ہوئی اتنا اداس مت ہو خوبصورت شہزادی مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کسی سے بے عزتی والا سلوک نہیں کرو گی اور سب پر شفقت کرو گی جی ہاں وعدہ کرتی ہوں شہزادے اوہ بہت خوب اب تم نے رحم دل رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو کیا میں تم سے ایک احسان مانگ سکتا ہوں ضرور جیسا آپ چاہیں تم سب سے خوبصورت لڑکی ہو جو مجھے آج تک ملی ہے مجھے تم سے پیار ہو چکا ہے کیا تم مجھ سے شادی کرو گی شہزادی بنا کسی جھجک کے حسین شہزادی نے خوبصورت شہزادے کو ہاں کر دی اس کے والد کی مرضی سے دونوں نے شادی کر لی ہر دن یہ جوڑا جانوروں کو کھانا ڈالتا اور قدرت کی تخلیق کا خیال رکھتا جنگل کی پری اس جوڑے کی رہنڈیلی دیکھ کر بہت خوش تھی بہت خوب میرے بچوں تم نے اپنے آپ کو اعلیٰ انسان ثابت کر دیا ہے یہ خدائی دین ہر انسان میں موجود ہوتی ہے مگر وہ جو اس فطرت کو جگاتے ہیں وہی اعلیٰ مقام پر پہنچتے ہیں اللہ ہمیشہ اپنی رحمت تم دونوں پر برساتا رہے اس کے بعد یہ جوڑا ہمیشہ شاد باد رہنے لگا